حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا میں نے کہا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آباز سے پکارا لبائک اللہم لبائک لبائک تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو